سفر سفر سفر بنگلہ دیش سفر بنگلہ دیش درمدائے محی السنہ خود خود مخدومی مختومی مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ ابرا الفتاف کامل درکار ہوں حضرت والا کے اشعار اپنے شیخ شیخ کے لیے بہار آئی بہار آئی جاں فضا آئی کہ بنگلہ دیش میں خوشبو وے اشرف کو سبالائی بیان سنت نبوی سے بنگلہ دیش روشن ہے کہیں سنبل کہیں نصری کہیں ریحان سوسن ہے شب تاریخ روشن ہو گئی انوار سنت سے جسے دیکھو وہی مسرور ہے از کار سنت سے مدر سے ایک مدر سے ایک منٹ کے اور یہ انوار سنت کے جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گل سنت کے تیری تقریر سے بادل چھٹے ظلمات بدعت کے ملے ہیں طالبوں کو ہر طرف لمعات سنت کے اول العظمی تیری دیکھی برائی کو مٹانے میں نہیں دیکھی ہے ہم نے ایسی جرت اس زمانے میں اثر فرما کسی کا خوف تجھ پر ہو نہیں سکتا مزاج شیر نروبائے ہرگز ہو نہیں سکتا مطلب روبا مانے لومڑی روبا مانے لومڑی مزاج شیر نہ روبا ہر کس کو نہیں سکتا روبا مانے لومڑی جہاں ہر نام پیشان تصابی ہے وہیں افو کرم کی شان بھی کیا بے مثالی ہے تیری تیری شفقت سے ہم سب نا کسنا امید رکھتے ہیں بحمد اللہ شب تاریخ میں خورشید رکھتے ہیں یہ اختر خاک تیرا بے زمان بے ساز و ساما ہے مگر میٹی پہ بھی فیض شعائے میں رتاباں ہے میری یہ گرمی ایمان تیرے آتش پشاں سے میرے کانٹوں پیشانے گل بھی تیرے گل فشاں سے ہے مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر چھپانا اچھا مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر مگر خاروں کا پل دادا گل سے نہیں بہتر چھپانا منہ کسی کانٹے قدامن میں گلے تر کے تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے مندر سے بہار آئی بہار آئی بہارے جان فضا آئی کہ بنگلہ دیش میں خوشبو وے اشرف کو سبال آئی давно дали все. 54 پہلی دفعہ کسی نے پڑھے میں نے پہلی دفعہ رضوانہ کے پاس بھی شاید پڑھے ہوں رضوانہ تقریباً ہر سال ہی وہاں بنگلہ دیش تشریف جاتے ہیں تو خوشبو خوشبو اشرف کو ساتھ سبھا لائی ہاں۔ یعنی ایسے جیسے اشرف حضرت مولانا شاہ اشرف علی اللہ تشریف پیار ہے بنگلہ دیش میں ایسے تو ہزارہ نے اشعار مولانا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے لیے کہے تو جب حضرت والا تشریف لے جاتے تو سبھی حضرت ہاں۔ حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ کو مہم سننا کہا جاتا تھا یعنی سنتوں کو زندہ کرنے والا شب تاریخ روشن ہو گئی انوار سنت سے یعنی اندھیرے چھائے میں تھے اور حضرت مولانا شاہ شاہ تشریف لائے بنگلہ دیش پورے سنتوں کی بارش ہو گئی ماشاء اللہ فل العظمی تیری دیکھی برائی کو مٹانے میں نہیں دیکھی ہم نے ایسی ضرورت اس زمانے یعنی جیسے پرانے زمانے کے بزرگانے دی اخلاص سے اللہ کی محبت سے رہتے تھے برائی کو مٹانے میں آگے آگے رہتے تھے وہی ہم نے حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا مثال دیتے تھے اکثر وہ بہت ساری ساری مثالیں دیتے تھے کہ جہاز میں جو ہے سب چیزیں ہیں پیٹرول بھی ڈلا ہوا ہے اور پر بھی ہیں سب چیزیں ہیں مگر ٹائر خوش ہوا ہوا ہے جہاز پہلے اس کے ٹائر جو رننے بھی چلنا پڑتا ہے پھر ہونا پڑتا ہے اسی طرح ظاہر کا معاملہ ہے کہ ظاہر بہت ضروری ہے پہلے ظاہری گناہ چھوٹتے ہیں پھر بعد میں داڑھی چہرے پہ مٹھی رکھنا یہ واجب ہے کم کرنا حرام ہے چاول تو اور یہ فرمایا کہ تیری شفقت سے ہم سب ناقصہ امید رکھتے ہیں ہم دلہ شب تاریخ میں خورشید رکھتے ہیں یعنی اللہ والوں کی شفقتوں سے ہم لوگ پوری امید رکھتے ہیں ہم سب ناقص ہیں حضرت والا اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ والے اپنے آپ کو ناقص ہی کہتے ہیں اپنے شیخ کے سامنے بھی اللہ شب تاریخ میں خوشی رکھتے ہیں کہ اتنی اندھیروں میں ہمارے پاس ایک خوشی ہے ہمارے شیخ ہیں جو سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اس فحاشی کے زمانے میں ماشاء اللہ یہی حال اس وقت ہمارے پیارے مرشد حضرت والا حضرت حضرت یاثر الب صاحب دام القات مالی کا یہی حال ہے جگہ تھانہ بولا خان گئے کیسے وہ ان کو پہاڑوں کے پیچھے کا آپ تو اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیے گا بارش کے بعد لے کے جائیے گا وہاں وہ گھومنے بھی آ جائیں گے تو عجیب حالت ہے بلکہ وہاں جا کے دین پھیلائیے گا عجیب حالت ہے اس کے آگے شعر لکھا ہے درد محبت کسے کہتے ہیں کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے اسی کا نام ہے درد محبت کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے جیسے ابھی میری چوٹ لگی تھی تو پیر میں ہلکا ہلکا درد ہے تو محسوس ہو رہا ہے وہ درد <laughs> اسی طرح کوئی کانٹا چھپ جاتا ہے ذرا تو پھانس چھپ جاتی ہے حمزہ میرا کھیل رہا تھا لکڑیوں سے ہاں چھپ گئی میری بھی چپ گئی گئی چپ گئی تو ہلکا سا رہتا ہے کہ کانٹا چبھا اور ٹوٹ جائے اسی کا نام ہے درد محبت یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہے یہ عجیب شعر ہے مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اکثر مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتا شیخ تو پھول ہے میں کانٹا ہوں مگر کانٹا ہوں مگر گلاب کے پھول کے نیچے میں نے اپنا منہ سے ہے گلاب کے اوپر گلاب اوپر ہوتا ہے نیچے کانٹے ہوتے ہیں تو ہم نے ہم لوگ کانٹے حضرت شیخ کے دامن ہم نے اپنے منہ چھپایا تو منہ چھپانے کے لیے آنا بھی تو پڑے گا دور سے بڑی مجھے <laughs> حاضری دے بھائی وقت دینا چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے تو ہم لوگ کانٹے ہیں اور شیخ کے دامن میں منہ چھپایا وہاں کانٹے رہنا نہیں ہے ہم نے کانٹے نکلوا لیں اصلاح کروا کے ابتدائی حالات کر کے نکلوا ہر ہفتے بتائی جاتی ہے تو دوبارہ تکرار کبھی بھول اس ہے سننا زندہ کرنے کا ہمیں بھی ثواب مل جائے گا جیسے وہ پرندہ تھا آگ بجھانے میں اس نے ایک چھوٹا سا وہ ڈال دیا پانی کا قطرہ ڈال دیا تھا تاکہ میرا بھی نام آ جائے اس پر ہم لوگ بھی قطرہ ہیں اللہ والوں کے سوگر بیٹھنے والے ہیں دین کی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں <clears throat> کبھی ہمارے بزرگوں نے مجمع نہیں دیکھا اللہ کے لیے بیان کیا ہمارے حضرت والا حضرت موجودہ شیخ حضرت شیخ جو بیان فرماتے تھے چکی پہ بیان ہوتا تھا بدھ کے دن بیت المقرم کے پاس چند تین چار لوگ آتے تھے پھر اس کی طرح کیا ایسے ہی شروع ہوتا ہے بعد میں سب چیزیں ہوتی ہیں ہٹا دے گا مکان کی سنت سونے کی سنتیں ہیں جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑ لیں ہم دیکھ لیں میرا بھی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے کپڑے کے گوشے سے تین بار اس کو جھاڑ لیں شاید کوئی کیڑا ہو کوئی چھوٹی سی مکڑی ہو تو سر پہلے زمانے میں بچے وغیرہ چھپے ہوتے تھے تو اپنے بستر پر آئے سننا سننا سمجھتے جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑ لیں سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے یہ انجام یہ کام کریں دروازہ بند کر لیں یعنی جب کنڈی لگائیں گھر کا جو بھی بچہ یا والد صاحب جس کے بھی کنڈی لگانا ہو بسم اللہ کر کے کنڈی لگائیں لائٹ بند کرنی ہے تو بسم اللہ کر کے لائٹ بند کرے مشکیزے کا منہ باندھ دے یعنی کوئی بھی برتن کھلا برتن ڈھانک دے اور مشکیزے کا منہ باندھ دے یعنی اگر پانی کھلا رکھا ہے تو اس کے اوپر جیسے ہماری مائیں جو ہے ڈھک جاتی تھیں دادی اماں گلاس کے اوپر کچھ رکھ دیتی تھی اس کو کھلا مت چھوڑے مشکیزہ یعنی جیسے پانی پیتے سے پہلے بسم کر کے تو جب بھی کنڈی لگائیں رات کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ہے آج بہت اچھے بات اس کو تکرار ہو رہا ہے سننا تھا اور اللہ کا شکر ہے اس پر عمل ہے جب کنڈی لگاتا ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں جب بھی رات کو کنڈی لگائیں کوئی سی بھی آٹومیٹک لاک ہو کسی طرح کا بھی لاک ہو گاڑی کا بھی لاک ہو بسم اللہ کر کے آٹومیٹک بٹن دبا دیں <laughs> دروازہ لاک ہو جائے گا بسم اللہ پڑھنی کی سنت پر عمل ہو جائے گا چراغ بجھا دیں لائٹ بند کر کے چھوٹی لائٹ جلانی ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے جلا دیں مشکیزے کا منہ باندھ دیں اور بٹن ڈھانک کر رکھیں خواتین اس کا اہتمام کریں وہاں اندر سے آواز جاری ہے خواتین جو ہیں بھلے ایک ہی خاتون وہ سن رہی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں تو برتن ڈھانک دیں سونے سے پہلے کوئی برتن کھلا ہوا نہ یہ سننا تھا اسی طرح سوتے وقت جو ہے سیدھی کروٹ کا قبلہ رو سونا مصنون ہے پٹ لیٹنا پٹ لیٹنا پٹ ہوتا ہے پٹ پٹ پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین پر ہو سینہ آسمان پر زمین زمین کی طرف ہو پیچھے زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو یہ منع ہے یہ حدیث باقاعدہ ترمیزی میں سرمیزی داؤد شریف میں منع ہے کچھ لڑکے ہوتے ہیں الٹا سو جاتے ہیں اب مزے آتے ہیں <laughs> زمین سینہ جو ہے زمین کی طرف ہے اور پیٹ آسمان کی طرف ہے جو سنت کے خلاف ہے تو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ سونا مصنون ہے شمائل میں لکھا ہوا ہے مگر اس زمانے کیونکہ کمزوری کا زمانہ ہے تو ہمارے بزرگوں نے اتنی اجازت دی ہے کہ تھوڑی دیر سیدھی کروٹ پہ سو جائے پھر بھلے سیدھا ہو جائے پھر الٹی کروٹ پہ ہو جائے پھر دوبارہ سیدھا ہو جائے سیدھی کروٹ پہ ہو جائے تاکہ تھوڑی دیر سنت پر عمل ہو جائے ہمارا سوتے وقت سیدھی کروٹ پہ سو جائے اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں چاروں شانے سے سوتے ہیں ٹانگیں ادھر پھیلی ہوئی ہاتھ پورے پھیلے ہوئے <laughs> سو رہے ہیں ہوش ہی نہیں ہے شروع تو ایسے کر دے گا مطلب اور سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کا بہت زبردست ثواب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کا عجیب بات ہے زوارا نے فرمایا کہ پڑھ لیجیے استغفر اللہ الذي استغفر الله لا اله الا هو لا اله الا الحي القيوم الحي القيوم واتوب اليه ورنہ اس یاد کر لیں جو فرمایا ایسا زبردست استغفار ہے سب سب آ گیا سفر اللہ اللہ سے استفار آ گیا پھر لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ آ گیا جو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پوری دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے تو پہلا کلمہ بھاری ہو جائے اور الحی القیوم آ گیا جو اس میں اعظم ہے اور وہ اطوب الہی توبہ بھی آ گیا اللہ تعالیٰ سے یعنی استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں سونے سے پہلے پڑھ لیں آسان سا بنیں استفر اللہ نظی اللہ الحیہ القیم و القیوم و الہی اور پھر سونے سے پہلے اللہ بسمی کا اموت تو آسان سی دعا یہ پڑھ لیں یہ سب سنتیں میں دوبارہ تکرار کر لیتا ہوں جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑ لیں سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے دروازہ بند کر لے چراغ بجھا دے مشکیزے کا منہ باندھ دے پانی وغیرہ کھلا رکھا ہے تو اس کو بند کر دے اور برتن کو ڈھانک کے رکھ دیں اسی طرح سوتے وقت سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ سونا مصنون ہے سنت ہے پٹ پٹ پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف ہو اور پیٹ آسمان کی طرف ہو یہ منع ہے اور سونے سے پہلے تین بار استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور اللہ عمہ بسمی کا امود ہوا یہ مختصر عمل میں نے بتایا سنت کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بہت زیادہ دیتے ہیں جی، حضرت والا رحمۃ اللہ کا بعض حضرت میسا رحمۃ اللہ غالب آخری بعض تھا اور بعض سے پہلے شاید تیرے تک نمبر مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں کتنے ہی گناہ ہو جائیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سب گناہوں کو مختصر اس میں سے پڑھ لیتا ہوں عجیب عجیب باتیں اس میں بالکل نئے مضامین عارف بلّہ رومی ثانی شیخ العرا الجم مجدد رحمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بعض ہے مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے الحمد للہ وقفہ وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الكبراء سائل العلماء وخالط الحكماء اس حدیث کے معارف اور معانی بتانے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں جو ابھی نماز میں امام صاحب کی سیرت سن کر یاد آئی اس وقت نماز میں امام صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہیں ان میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ ہے وسیق الدین اللین الا جہنم ظمرا جہنم کی طرف غافل لوگوں کے گروہ در گروہ غافل لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے جو غافل ہیں اور جو مجرم وہاں پیش کیے جائیں گے ان کے لیے جہنم کا دروازہ اسی وقت کھولا جائے گا پہلے سے نہیں کھلا رہے گا جب وہ دروازے تک پہنچ جائیں گے اس تک دروازہ کھولا جائے گا جیسے دنیا کی جیل میں دروازے پہلے سے نہیں کھلے رہتے جب کوئی مجرم آتا ہے پھر دروازہ کھولتے ہیں نا لاکر کھولتے ہیں کھانا کھولتے ہیں تو جب کوئی مجرم دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو سپاہی جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں اس میں ان مجرموں کی تزلیل ہے ذلیل کیا جاتا ہے ذلت ہے اور احانت ہے اور جب اہل جنت جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہیں مستقل ہو گئے وصیف الدین تقوربہ جنت ہی زمارہ سبحان اللہ ان کے اعزاز میں جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے سبحان اللہ ہم لوگ جب جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے پہلے ہی دروازے کھلے ہوں گے اور جہنمی کے لیے پہلے کھولے جائیں گے بھائی کھولو یہ جہنمی آ رہا ہے دروازہ کھول سے <laughs> جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور جو جنتی لوگ گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نصیب فرمائے جانا بزرگوں کے سب کے تو پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے جیسے کوئی معزز مہمان آتا ہے یعنی کوئی اچھا مہمان بہت عزت دار مہمان آتا ہے اس کے اکرام میں مکان کے دروازے اس کے آنے سے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں یہ مکان آپ کے لیے حاضر ہے <laughs> سلیم الگ صاحب جب سفر ہوتا تھا حضرت اللہ کا ہمارے حضرت شیخ کا صاحب اظہر خاتم والے کا طائف صاحب کا تو وہاں خان کا اختریہ میں دیکھا تو پہلے سے باہر روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے انتظار میں دروازہ پہلے سے کھول کے پورا پورا دروازہ کھول کے کھڑے ہوتے تھے ان کو بھی لے آئے کیسے آ گئے میں رابطہ کر کے آیا ہوں گھر والے آئے ماشاء اللہ کیسے آیا اچھا، والا کی الہامی بات تھی کہ جن وہ کسی امام صاحب نے آیت پڑھی ہوگی پھل لدیاں کفر ہو اللہ جہنما مجموعہ جہنمی آئیں گے غافل لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو جنت کے جنم کے جہنمی دروازے سب کھولے جائیں گے جہنمی آیا اس کو اندر ڈالو اور جب جنتی جائیں گے وسیف الدین تقو جو اللہ سے ڈرتے ہیں مستقی لوگ ہیں وہ جب جائیں گے رب اپنے رب کی طرف جنتی زمرہ ان کے اعزاز میں جنت کے دروازے پہلے کھلے ہوں گے بہت والا فرما رہے ہیں جب مستقی کوئی معزز مہمان آتا ہے اس کے اکرام میں مکان کے دروازے اس کے آنے سے پہلے کھول دیا جاتے ہیں میں معزز تو ہوں نہیں اور آپ کو ماشاء اللہ کھول کے رکھتے ہیں دروازہ <laughs> اکرام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اکرم اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے مستقی کا اکرام فرمایا اب آگے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے ہے کہ جنت آپ آگے آ جائیں آپ بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ آپ پہنچ گئے متقی لوگوں کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستقی بنا دیں مستقی لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے مستقی ہو جائیں گے خود بخود آٹومیٹک مستقی کی شرح مگر اخلاص ہوگا متقی کی شرح اس کی تفسیر بہت ضروری ہے لوگ متقی کے معنی سمجھتے ہیں جس سے کبھی کوئی ہی نہ ہو بالکل معصوم ہو جائے اس کو کوئی خیال ہی نہ آئے <laughs> ایک دم شریف و نفس ہو جائے نفس میں کچھ کچھ کچھ مزاج ہی اس کا ایسا نہ ہو نفس ایسا بالکل فرشتہ ہو جائے <laughs> ایسا تو نہیں ہوتا یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے یہ تو گویا نبوت کا مقام سمجھ رہا ہے متقی کے معنی یہ نہیں کہ انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے اس لیے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن میں فرماتے ہیں کہ عصمت نبوت کے لیے لازم ہے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں معصوم ہونا پیغمبروں کے لیے لازم ہے لیکن اولیاء اللہ کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے جو چوک ہو گئی کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دھیان نہیں دیا ولاقت آف اللہ عنہم ان کو اللہ بخش چکا معاف فرما چکا اور رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیونکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کچھ چوک اور خطائیں ہوئی تھیں جس پر اللہ ذرا نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا تاکہ کوئی بیوقوف انہیں کچھ نہ کہہ سکے جس سے اللہ راضی ہو ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا سخت نادانی جہالت ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی خطا معاف کر دیتا ہے اور اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے یعنی بادشاہوں والا لباس پہناتا ہے بادشاہوں والا لباس آپ نے شاید دیکھا نہ ہو میں نے تو دیکھا ہو <laughs> آپ نے شاید دیکھا ہو کسی نے دیکھا ہو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے مگر کوئی اس میں خاص بات نہیں ہوتی وہ اسپیشل لباس ہوتا ہے کروڑوں کا لباس ہوتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے تو جب بادشاہ اپنے بیٹے کی خطا معاف کر دیتا ہے اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے اور بیوقوف لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں ارے صاحب میں نے اس کو گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا جب وہ گٹر سے نکلا تو اس پر گندگی غلازت لگی ہوئی اب ہر طرف محلے میں غیبت ہو رہی ہے اور وہ بادشاہ کا لڑکا باپ کے پاس گیا اس نے کہا ڈیڈی پاپا مجھے مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیجیے میں نے احتیاط نہیں کی پاؤں پھسل گیا اس نے رو پیٹ کر معافی مانگ لی بادشاہ نے ملازمین کو فوراً حکم دیا اس کو خوشبودار صابن سے لگ سے نہلاؤ کیمے سے نہلاؤ سیف گارڈ سے ملاؤں ہیں اور عمدہ لباس پہناؤں اس پر ایک بات یاد آ گئی حضرت مولانا یوسف نوی رحمۃ اللہ نے میرے سامنے حضرت والا رحمۃ اللہ کے سامنے نیو ٹاؤن میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے سوال کیا اس وقت مصر کے علماء بھی موجود تھے سبحان اللہ سیاح کو سباق جب معلوم ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے مصر کے علماء موجود تھے اور علامہ بنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا علامہ بنوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ دروش پہلے استغفار پڑھنا چاہیے یا دروش شریف سلاط توبہ پڑھ کر اللہ سے پہلے مانگنا چاہیے یا دروش شریف پہلے پڑھنا چاہیے حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا کپڑوں پر عطر پہلے لگاتے ہیں یا کپڑا پہلے دھوتے ہیں اچھا۔ پہلا پہلے کپڑے دھو کر پاک صاف کرتے ہیں پھر عطر لگاتے ہیں سبحان اللہ کیا جواب دیا یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ کر استغفار توبہ کر کے اب درو شریف پڑھے تو پہلے استغفار و توبہ سے روح کو صاف کر لے اس کے بعد درو شریف کا اثر لگائے اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درو شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے فرمایا جب یہ کہو اللہ صلی علی محمد تو یہ تصور کرو میری زبان سے اللہ کا نام بھی نکلا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلا تو گویا ہم اس وقت دو کریم کے درمیان میں ہیں ہاں۔ اللہ بھی کریم اور اس کا رسول بھی کریم سبحان اللہ اللہ محمد صلی علی محمد اللہ کا نام بھی آ گیا اور محمد کا نام بھی آ گیا اور اللہ بھی کریم ہے اور رسول اللہ بھی کریم شب روزانہ دوشی پڑھے تو یہ تصور بھی کر لیا کر کیا بات کہی پھر حضرت نے بار آنکھوں سے ایک شیر پڑھا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم سر شکر کے مائم میانے دو کریم اے ہمارے رب آپ کریم ہیں آپ کے نبی بھی کریم ہیں سینکڑوں شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں دو کریموں کے درمیان میں ہماری کشتی انشاءاللہ شاء ڈوب نہیں سکتی اگر انسان کے پاس کوئی نیک امال نہ ہو خالی کثرت سے درست پڑتا ہو تو انشاءاللہ میدان میشر میں حضور اخذ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں سب سے اول نمبر لے جائے گا اور یہ بھی فرمایا اور ہم نے آج سو دفعہ ٹائم نہیں پوچھا جاتا ہے بھائی چاروں تصبیحات ہیں درست شریف ہی غائب ہے بیچ لوگ امیدوار ہیں ہم لوگ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں کثرت سے درست شریف پڑھو یعنی کثرت میں سو دفعہ آ جاتا آئے ہمارے پاس سو دفعہ کبھی بس نہیں یہ حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ فقیر کو توفیق دے رہے ہیں بھائی سو دفعہ حضور رضو اصل میں درست شریف ہی دے سکتے روزانہ چھوٹا سا دوسری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی ضروری نہیں کہ بیٹھ کے پڑھے بس میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں دفتر میں جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں بازار تک جا رہے ہیں عورتیں اپنا کام کر رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں دوسری پڑھ لیں اس کے لیے وقت کی کوئی بیٹھ کے ضروری تو نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھے سو دفعہ پورا کر لیا گئے بروشیف کا مزاج ٹھنڈا ہے ان شاء اللہ سے جو ہے سر میں درد نہیں ہوگا <laughs> تو فرمایا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ پوری نے فرمایا نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں لہذا گرو شریف پڑھتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی پر تو اس وقت یہ تصور بھی کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار رحمتیں برت رہی ہیں اس رحمت کے چیٹیں ہماری طرف بھی آ رہے ہیں تو ہاں جب غرو شریف پڑھیں تو یہ سوچ لیجیے گرو شریف کا مطلب یہ اللّہ صلی علیہ محمد اس کا مطلب ہے اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی پر اس وقت یہ سوچ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار رحمتیں برستی ہیں کھڑوں کھربوں رحمتیں برستی ہیں روزہ مبارک کے انوارات کی بارش ہوتی ہے تو جو اس رحمت کے شیٹیں ہم تھوڑے سے ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا بادشاہ اپنے بیٹے کو نیا شاہی لباس پہنا کر پھر سے شہزادہ اور اور پھر سے شہزادہ اور وہی پیار اور عنایت عطا کرتا ہے اب اگر رعایا میں شہزادہ کی گندگی والی حالت پر کوئی تبصرہ کرتا پایا گیا اور سی آئی ڈی خفیہ ایجنسی نے بادشاہ کو خبر دے دی بادشاہ ایسے نالائکوں کو کتوں بیڑیوں کے آگے ڈلوا دے گا سخت سے سخت سزا دے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اس لیے صحابہ کرام اور ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ مجمعین پر انگلی اٹھانے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں جو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان پر آ جائے تو کم ہے لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو تو ناؤز باللہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین سے چوپ ہوئی تو کیا یہ سب کے سب اولیاء اللہ متقی نہ تھے مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ جس کو معاف فرما دیتے ہیں وہ سب بھی متقین کے درجے میں ہیں صحابہ کرام سے چوپ ہوئی میں اللہ نے ان کی چوپوں کو معاف فرما دی کتنے سارے واقعات ہیں اس لیے محدث عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں آپ اس طرف آ جائیں اس طرف آ جائیں سامنے نہ بیٹھے دائیں یا بائیں بیٹھا ادھر آ جائیں کمپیوٹر کے پیچھے آ جائیں اچھا تاکہ ایک دم اچانک نظر پڑتی ہے وہ اس سے مناسب نہیں ہے اس لیے محدث عظیم علی قاری فرماتے ہیں فن المستفرین نزل و بھی منظرت المستقین جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے یعنی ہم لوگ جیسے معافی مانگتے رہتے ہیں ہم لوگ تو ابھی نئے نئے لوگ ہیں اللہ کے رستے میں چلنے والے مفتدی کہلاتے ہیں جو ابھی نئے نئے بیت ہو ابھی دروشی بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو اس کو مفتدی کہا جائے گا یعنی چار تصبیحات اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوں وہ ابھی کہاں سوچ رہا ہے کہ میں بہت اونچے مقام پر ہوں ارے تو نیچے ہی پڑا ہوا ہے پہلی سیڑھی پر ہے یہ چار تصبیحات پوری نہیں ہو رہی تیری تو جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کو بھی مستقین کے درجے میں رکھے گا سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے اتائے میرا ضم بھی کم اللہ ضمب لہو جو خطاؤں سے معافی مانگ لیتا ہے گویا اس سے خطا ہوئی ہی نہیں ہے اس لیے ولایت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں بڑے سے بڑے اولیاء اللہ سبھی انسان ہیں بڑے سے بڑے انسان سے بھی چوک ہو سکتی ہے لیکن خطا پر قائم رہنا یہ مجرمین کی علامت ہے ایک تو ہے خطا ہو جانا اور ایک ہے گٹر میں گر جانا اور اسی میں پڑے رہنا جیسے یہاں پہ اکثر گٹر کھلے رہتے ہیں پاکستان میں اب تو خیر کم ہو گئے پہلے وہ حیدرآباد میں بہت کھلے رہتے تھے چھ نمبر میں کھلے رہتے تھے اور دوسروں دس نمبر کو تو چھوڑی ہیں چھ نمبر میں کھلے رہتے تھے <laughs> ڈر لگتا تھا کہیں گر نہ جائیں فجر میں جا رہے ہیں ایک ہے گٹر میں گر جانا اور اسی میں پڑے رہنا اور یہ کہنا کہ یہی ناشتہ سگریٹ وغیرہ لے آنا ہم یہیں پڑے رہیں گے گٹر کے اندر سگریٹ بھی پئیں گے خوب ناشتہ بھی سگریٹ ہی لکھا ہوا ہے <laughs> سگریٹ بھی پئیں گے ناشتہ بھی کھائیں گے یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے تو خطاؤں پر قائم رہنا یہ فاسق عمل ہے لیکن اگر کوئی خطاؤں سے توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے گناہ نہیں کریں گے تو مستقین ہی کے درجے میں رہے گا اس لیے علامہ آلوسی تفسیر روحلمانی روح المانی میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ولا یوسر علامہ فعلو وحم عالم اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بار بار فیس بک کا اکاؤنٹ یہ نہیں کہ ڈیلیٹ کر دیا دوبارہ کھول لیا اور <laughs> دوبارہ تصویریں دیکھ رہے ہیں دوبارہ لڑکی کو فون ملا رہے ہیں دوسری لڑکی سے دوستی لگا دی یہ کیا چکر ہے بھائی تو اللہ کے خاص بندے جو ہیں گناہوں پر بار بار اصرار نہیں کرتے اللہ اللہ ہے کلام پاک سے اصرار کی تعریف کر دی فرمایا اصرار کی دو قسمیں ایک اصرار لغوی اور دوسرا اصرار شرعی سمجھ آئے نہ آئے بس برکت کے لیے سنتے رہیے حضرت والا کی باتیں ہیں اصرار لغوی یہ ہے کہ آدمی بار بار غلطی کر رہا ہے اور اصرار شرعی یہ ہے القامت من غیر الاستغفاری و رجوع بتوبتی استغفار و توبہ نہیں کرتا اور برائی پر قائم رہتا ہے روزانہ میں سنیما دیکھ رہا ہے روزانہ TV VCR دیکھ رہا ہے روزانہ ٹیڈیوں سے آنکھیں خراب کر رہا ہے ٹیڈیوں کرواتے ہیں روزانہ یہ خاص جملہ ہے ٹیڈیوں سے آنکھیں خراب کر رہا ہے روزانہ گندے کام کر رہا ہے یا ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہا ہے اور سمجھ رہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ اللہ کو پتہ ہے تو اصرار شرعی ہے گناہوں پر قائم رہنا بغیر استغفار کے اور جو استغفار توبہ نہیں کرتا یہ شخص مجرم ہے کہتا ہے کیا کریں توبہ کریں کہتا کہتا ہے کیا توبہ کریں ہماری توبہ تو روزانہ ہی ٹوٹ جاتی ہے ارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارحم و امتی ہیں سب سے امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں حضور رب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی امت کے سب سے زیادہ رحم دل ہیں انہوں نے اسرار شریف پر ایک روایت بیان کی ہے جو ابو داؤد شریف ترمیزی شریف اور مشکا شریف میں بھی آئی ہے حالانکہ پورے ذخیرہ احادیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دو چار روایتیں ہی ہیں اور انہی دو چار روایتوں میں یہ حدیث بھی ہے کیونکہ امت سے رحم تھے رحمت کا معاملہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نبی کی امت گناہ کرنے سے مایوس ہو جائے اس لیے بوجہ رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان فرمایا ما اثر من استغفر عاد او والسلام علیہ شخص استغفار کرتا رہے معافی مانگتا رہے روتا رہے گڑگڑاتا رہے اور ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا تو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں تو کیا اس کا شمار گنہ گاروں میں بھی نہیں ہوگا اگر یہ میں ستر مرتبہ اس کی توبہ جائے یعنی اگر ستر مرتبہ توبہ ٹوٹتی ہے ستر مرتبہ دوبارہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ گنہ گاروں میں ہی اٹھایا جائے گا قیامت یہ توبہ نہ چھوڑے گناہ کو نہیں چھوڑتا توبہ نہ چھوڑے شیخ کو نہ چھوڑے علامہ ابو اسحاق ابواف آئینی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے استاد سے امام غزالی بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملانی علی قاری کتاب استفار میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ جیسے بڑے شخص کا استاد علامہ آئینی تیس برس تک دعا مانگی تیس سال تک اے اللہ مجھ سے کوئی گناہی نہ ہو میں آپ سے پاکی مانگتا ہوں عصمت مانگتا ہوں تیس برس تک برس تک دعائی قبول نہیں ہوئی کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی تھی بڑے بڑے لوگ جو رات دن محنتیں کر رہے ہیں مجاہدے کر رہے ہیں اسی اسی برس کے لوگ جو سلوک میں ذکر و تحجد پذا نہیں کرتے چوبیس چوبیس ہزار مرتبہ اللہ اللہ کرنے والے تھے لیکن حکیم امت کو لکھا کہ حضرت حضرت حانور احمد الفے کو لکھا کہ حضرت آنکھوں کی حفاظت میں مشکل پیش آ جاتی ہے جب کوئی حسین عورت سامنے آ جاتی ہے مجھے بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت نے علاج لکھا ہر خطا پر صلاح توبہ ادا کرو اور جرمانہ بھی ادا کرو اب نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جرمانہ بھی ادا کر رہا ہے لیکن یہ عادت پھر بھی نہیں چھوٹ رہی پھر حضرت نے تین چار علاج اور لکھے اور کسی سے فائدہ نہیں ہوا آخر میں حضرت ثانوی احمد نے یہ علاج لکھا آئندہ ایک نظر بھی خراب کی تو تین مہینے تک خط بھیجنے کی اجازت نہیں ہے اگر دو دفعہ نظر خراب کی تو چھ مہینے تک آپ مجھے خط نہیں بھیجیں گے اور اگر تین دفعہ نظر خراب کی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم بس اس کا اسی اسی سے کام بن گیا کیونکہ شیخ سے تو محبت ہی اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی سی کوشش تو جاری رکھنی چاہیے تو خواجہ صاحب کا شعر ہے نجیت کر سکے نفس کے پہلواں کو نفس ہے بڑا پھول جاتا ہے تعریف سے اور گناہ کر کر کے نا عادت ہو گئی کو گناہ کی چھ مہینے نفس پر جبر کر کے گناہ سے بچنے میں جان لگا دیں ہمت کرنی پڑے گی کیونکہ عادت پڑ چکی ہے ہم لوگ عادت بیان سے بھی نہیں چھوٹے گی جب تک ہمت نہیں کریں گے اللہ سے نہیں چھوٹ رہی روزانہ دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے دو نفل نہیں پڑھ سکتا فجر میں زہر میں پانچوں کی نماز تو پڑھتے ہی مسلمان اتنا بھی وہ نہیں ہوتا نہ <laughs> نماز پڑھ کے اللہ سے روئے یا اللہ یہ نفس جو ہے میرا گناہ کر کر کے پاگل ہو گیا ہے آپ مجھے توفیق دے دے بد نظری سے بچنے کی کہ میں ایک نظر ہی پورے دن خراب نہیں کروں ایک امرت کو نہ دیکھوں نہ چد کر سکے یعنی جب یعنی پٹک نہ سکے نفس کے پہلوان کو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے نفس سے کشتی لڑتے رہو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھو ہرگز آپ لوگوں کی اصلاح کی نیت ہو اپنی اصلاح کی نیت سے کہ حضرت والا جیسے مجھ سے فرما رہے ہیں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نفس سے کشتی لڑتے رہو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اللہ والوں سے مشورہ کرتے رہو یہ بھی ضروری ہے یعنی اکیلے اکیلے لڑ رہے ہیں اکیلے لڑو گے تو بار بار گرتے رہیں گے اللہ والے ایسا کوئی چٹکلا بتا دیں گے ایسا کوئی چھوٹی سی بات بتا دیں گے وہ دل میں اتر جائے گی شیخ کی بات میں اثر ہوتا ہے وہی بات آپ خود عمل کریں پتہ ہے کہ اس اتنے رکھا نفل بتائے گا خود ہی عمل کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوگا شیخ کی بات ہوگی مشورہ کریں گے اور خط لکھنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے خط لکھے اطلاع کرے شیخ کو اپنے حالات کی اللہ والوں سے مشورہ کرتے رہو انشاءاللہ روتے گاتے جنت میں چلے ہی جاؤ گے <laughs> اللہ والا فرما رہے ہیں روتے گاتے جنت میں چلے ہی جاؤ گے انشاءاللہ ہم نے طے کی اس طرح سے منظرے گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے بہت سی عورتیں ہر وقت روتی رہتی ہیں ارے پریشان ہوئی ارے پریشان ہونے کی ضرورت ہے مایوس تھوڑی معصوم تھوڑی گناہ ہو جائے گا بس معافی مانگ لو اللہ سے استفار و توبہ آؤ زاری کو مت چھوڑیے جو اللہ کے حضور میں رونا چھوڑ دے گا پھر اس کا کام نہیں بنے گا مگر اکیلے میں رو ہر کے سامنے چیخنا چلانا نہیں کرنا چاہیے شور کے سامنے رو رہی بھائی <laughs> اللہ کے سامنے رو لو شور کو کیوں پریشان کر خوب سمجھ لیجیے کیونکہ ہمارے بابا کی میراث یہی تھی <laughs> ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا کام کیسے بنا تھا رونے سے رونے سے بنا تھا سبحان اللہ جس چیز سے بابا کا کام بنتا ہے بچوں کا کام بھی بنے گا بابا نے یہی کام کیا ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے بھی سب سے پہلے انسان وہی بھیجے گا نبی تھے ماشاء اللہ پیغمبر تھے تو بابا نے یہی کام کیا تھا اتنا روئے کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جہاں آپ نے آہوزاری کی تھی چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے وہاں بھی حاضری ہوئی ہے الحمد للہ جبل رحمت پر حاجی رحمت کی بارش ہوتی ہے جب عرفات کے دن کتنے حاجی سب وہاں جمع ہوتے ہیں جبل رحمت کے اوپر <coughs> مگر وہاں کوئی جانا کوئی فرض واجب نہ سنت نہیں تو چلے جائے تو اس سے مبارک اس کے لیے پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں چوٹ لگ رہی ہے تو تھوڑی بہرحال عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جہاں آپ نے آہوزاری کی تھی چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے حض علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے جن کی خبر بمبئی میں ہے یہ اپنی تفسیر مہائمی میں لکھتے ہیں جس کا میرے شیخ مولانا شاہ عبدالعلی پلپوری رحمۃ اللہ نے خود مطالعہ کیا تھا حضرت والا فرما رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنسوؤں سے دنیا میں خوشبودار پھول بنائے گلاب چمبیلی موتیا دن کا راجا رات کی رانی اگر آپ لوگوں نے دن کا راجا نہیں دیکھا تو جا کے لے آئے وہ دن میں خوشبو دے گا رات رات کی رانی رات میں خوشبو دے گی غرض سارے خوشبودار پھول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنسوؤں سے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کی اتنی قدر فرمائی یعنی نبوت کا تاج رکھ دیا آہو زاری اور اشباری سے صرف بھول ہی معاف نہیں ہوئی بلکہ ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھ دیا اس لیے فاضہ صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ مضبوط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرماتے ہیں جب فلک نے مجھ مجھ کو کو محروم کر دیا کہا ہے خون نے گل کر دیا یہ جب فلک نے مجھ کو محروم گلستہ کر دیا اش کہا ہے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا یعنی ہماری تقدیر نے مطلب اس کا ہے ہماری تقدیر نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا فلک سے مراد تقدیر ہے جب قسمت نے ہمیں جنت سے لا کر دنیا میں ڈال دیا تو ہم اتنا خون کے آنسو روئے کہ ہمارے رونے سے جنت ہمارے دامن میں آ گئی یعنی خالق جنت دل میں آ گیا تو پھر جنت کی کیا حقیقت ہے جب آہوزاری سے توبہ سے اللہ مل جاتا ہے تو جنت کیا چیز ہے جنت تو مخلوق ہے اگر گنہ گار بندے توبہ کر لیں اللہ سے خوب روئیں تو جنت کیا چیز ہے اللہ مل جاتا ہے میرے ایک شعر یاد آیا حضرت والا فرما رہے ہیں جب کوئی گنہگار ہوتا ہے تو سجدے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت کس طرح ہوتی ہے زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا میرا خون ہے جگر لیکن رونا بھی اللہ والوں سیکھو مولانا جلال الدین رومی سے سیکھو فرماتے ہیں در مناجتم ببی خون جگر در جگر استادہ سب شرر اے اللہ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیجیے وہاں رومی فرماتے ہیں میرے جگر میں خطاؤں پر ندامت کی سینکڑوں آگ روشن ہو گئی اور ندامت کے غم سے میرا سینہ جل رہا ہے کہ ہم نے کیوں آپ کو ناراض کر دیا ایسے بندے بھی ہوتے ہیں ذرا سی غفلت ہو گئی اب شیخ کو رو رہے ہیں خط لکھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں حضرت مجھ ایک ہفتہ ہو گئی بڑے پریشان ہوں ہم لوگ ایک جو بھی نہیں رہتی مزے سے گناہ کرتے ہیں ٹکار بھی نہیں لیتے اور ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں گزارنا اس سے زیادہ دنیا میں ذلت و خواری اور خسارہ نہیں ہے پانچوں نماز کے بعد یہ سب ہم عمل کر لیں اب بس یہ آخری عمل بتا رہا ہوں یہ اس مجلس سے یہ سبق لے کے جائیں حضرت والا کی بات ہے اور جیسے ہمارے پیارے شیخ بیت مین فرما رہے تھے کہ ہم سب کو حضرت والا رحمت کی چھتری کے نیچے ہیں ہمیں عمل کرنا میں نے کوئی کسی سے ہے کسی سے ہے باتیں تو حضرت والا کی ہیں نا ان سے بیت یہ ہوئے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ لیے بیت ہوئے تھے تاکہ ہم عمل کریں پانچوں نمازوں کے بعد یہی دعا مانگی ہے اے اللہ ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے اور ہماری ہر سانس آپ کی مرضی میں گزر جائے اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں جس سے اللہ راضی ہو سبحان اللہ ارے اگر دنیا میں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا معلوم ہو جائے تو مارے خوشی کے کلیجہ پھٹ جائے بہرحال امید رکھنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ استغفار توبہ کی توفیق دیتا ہے رونے کی توفیق دیتا ہے یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے کیونکہ توفیق آسمان سے آتی ہے اگر خدا ناراض ہوتا تو آسمان سے اس کو توفیق سے توبہ نصیب نہ ہوتی اب قرآن پاک سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں تو ہمیں پانچوں نمازوں میں کیا دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزارنے پائے اور ہماری ہر سانس آپ کی مرضی میں گزرے تو ہم جائزہ لے لیں چوبیس گھنٹے میں ہماری کون سی سانسیں مستقل روزانہ اس گناہ میں گزر رہی توبہ کر لیں چھوڑ دیں اس کو توبہ کی پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائیں میں بھی اور ہم سب لوگ روزانہ فجر قدا ہو رہی ہے روزانہ نیٹ پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں روزانہ بیج کی پٹائی کر رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں روزانہ جو ہے ہاتھوں سے جوانی برباد ہو رہی ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں روزانہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہا ہو ہو رہی ہے اور غیبت چل رہی ہے کبیرہ گناہ احساس بھی نہیں ہے ذرا سوچے تو صحیح کے کیسے کہتے ہیں تو تین صحابہ کرام سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے صحابہ کرام کیا حالت ہوگی ہم سے ہمارے شیخ ناراض ہو گئے ایسا ہوتا نہیں لوگ سمجھتے ہیں شیخ ناراض ہو خود ہی بدگمانی ہم لوگ کر لیتے ہیں شیخ کبھی ناراض نہیں ہوتا شیخ سے کبھی کوئی بدگمانی نہ کرے کیونکہ شیخ پہ واجب ہے بتانا کہ مریض سے ناراض ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں جاؤ تم مجھ سے معافی مانگو اس لیے کوئی شیخ کسی مریض سے ناراض نہیں ہوتا بدگمانی کوئی نہ نہ کوئی مرد کرے نہ کوئی عورت کرے لگتا ہے شیخ مجھ سے ناراض ہے <clears throat> جب شیخ کو بتانا واجب ہے مریض کو کہ میں تم سے ناراض ہوں چھپا کے ہی رکھتا شیخ اس لیے <clears throat> کبھی کوئی شیخ سے بدگمانی مت کرے کہ شیخ ناراض ہے تو تین صحابہ کرام سے اللہ اور رسول ناراض ہو گئے کتنی بڑی عجیب ان کی حالت ہوئی ہے اللہ بھی ناراض رسول اللہ بھی ناراض صحابہ کرام سے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے کوئی عذر رہا ہوا لیکن جب انہوں نے رونا شروع کر دیا اور آہوزاری شروع کی تو بھائی رونے میں تو اللہ کو بھی پیارا آتا ہے سب کو تم صاحبہ علیہم یتوب علامہ آلوسی فرماتے ہیں وقف لطوبہ دی یہ اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی لی تاکہ وہ توبہ کر لیں معلوم ہوا زمین پر توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے لہذا جسے توفیق توبہ ہو جائے سمجھو اسے اللہ کی رحمت اور مہربانی کا مال مل گیا وہ مہربانی عنایت اور رحمت کا مظہر و مورد ہوتا ہے تو جس بندے پر اللہ مہربانی کرتا ہے وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے وہ لیا ہو جاتا ہے کوشش کرتا ہے اس کی کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو اور ہر سانس اللہ پاک پر فضا ہو اگر کبھی لفزش ہو جائے توبہ استفار سے ندامت آنسوؤں سے آنسو نہیں نکل رہے رونے والی شکل بنا لے <laughs> اس طرح رو لے اور ندامت کے آنسوؤں سے اس کی تلافی کرتا ہے یہ خطائے بندگی پر استفار توبہ کرنا عطاء خاصی کا سبب بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو اور قریب کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے ندامت سے زیادہ بندوں سے ندامت زیادہ پسند ہے عبادت کرنے والے فرشتے تو وہاں بہت ہیں فرشتوں کے پاس ندامت نہیں لہٰذا ایسی توبہ کرو کہ جگر کا خون اس میں شامل ہو در مناجاتم ببی خون جگر معرومی فرماتے ہیں میری مناجات میں میرا خون جگر شامل ہے کیونکہ میرا سینہ آپ کی ناراضگی اور خوف سے سینکڑوں آگ اور شعلے میں جل رہا ہے عجیب بات ہے حضرت والا کی باتیں تشریح بھی عجیب رومی کی بھی ایسے ذہن میں تشریح نہیں ہو <laughs> کہ میرا سینا آپ کی ناراضگی سے اور خوف سے سینکڑوں آگ اور شعلوں میں جل رہا ہے سینکڑوں سینکڑوں آگ تو اللہ تعالیٰ نے تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا غم قرآن پاک میں بیان کیا ان کو میری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو گیا تو کیسا غم ہوا ساری دنیا ان کو اندھیری معلوم ہو رہی تھی واقعت علیہم الارض بما بیمار سارا عالم ان کے لیے اندھیرا تھا زمین کتنی کتنی بڑی زمین ہے نہیں پتا تو تھانہ بولا خان جا کے دیکھ لیں <laughs> کتنی بڑی زمین تھی پورا صحرا جنگل پتہ چلے گا بس مطلب ایک مثال دی ہے زمین کتنی وسیع ہے لیکن باوجود وسیع ہونے کے زمین ان کو تنگ ہو چکی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی محبت کا مقام ہے کہ میری ناراضگی سے اتنے غم زدہ ہیں کہ سارا عالم ان کے لیے تنگ ہو چکا زمین تنگ ہو گئی وضاقت علیہم ہی من خوش ہوں انفسا ہوں انفسا ہوں یہ اپنی جانوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور خودکشی جائز ہوتی تو یہ خودکشی کر لیتے لیکن جائز نہیں ہے حرام ہے خودکشی یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے یعنی ان کو جینا اچھا نہیں لگ رہا یہ ہے محبت کی علامت جس سے گناہ ہو جائے اس کے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کی ولایت کی اس کی دوستی کی آج ہمارا کیا حال ہے روزانہ وی آر روزانہ سینما روزانہ بدماشیوں کو غذا بنایا ہوا ہے ذرا سوچو کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے نہایت کمزور تعلق ہے جس کو گناہ کر کے کوئی پریشانی نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کا کا وسعت کا صحیح کا فانتا مؤمن جب تمہیں نیکیاں خوش کر دیں تلاوت سے نماز پڑھنے سے بزرگوں کی صحبت سے اچھے کاموں سے دل میں خوشی آ جائے خوشی ہوتی ہے نا آج شیخ کی صحبت اٹھائی آج حضرت کی خدمت کی آج اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے خوشی ہوتی ہے نماز پڑھی تلاوت پڑھی کی ذکر پورا آج کر لیا بڑی خوشی ہوئی دل میں خوشی ہوتی ہے یہ سکون ہوتا ہے اصل میں ایک امن ہوتا ہے جو میں محسوس ہوتا ہے تمہاری نیکی تو جب تمہیں خوش کر دے اور تمہارے گناہ تمہیں غمگین کر دے فانتا مومن تم پکے تم مومن ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ایمان یعنی ڈگری دے رہے ہیں ایمان کی ایمان کی ڈگری دے رہے ہیں کہ تم مومن ہو اگر تمہیں نیکی خوش کر دے اور برائی تمہیں ہے غمگین کر دے اس سے معلوم ہوا آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے خطائیں ہوں گی مگر اپنے گناہوں پر فوراً استفاع توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے اللہ کیونکہ وقت کم ہے پھر ہمیں اثر میں بھی جانا ہے کہ اشعار سنا کے پھر دعا کر لیتے ہیں حضوالا کے اشعار ہیں یہ حضوالا کا باز ہے اس میں سے سنا رہا تھا مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے سفر پڑھو ابھی نہیں پڑھو کشتی کا نا خدا بھی ہے مشغول خدا سے کالا پڑا ہے کیا اسے طوفان بلا سے ہاں، آپ کی بیٹھے سنتا ہوں شب و روز یہ موجوں کی سزا سے غالب ہے قضا ہم پہ تیری بکا سے آسی جو کرے نہ لو فریاد خدا سے ممکن نہیں دو چاروں میں شرم سزا سے مایوس نہ ہو اہل سمی اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مزتر کی دعا سے جب تک کہ نہ ہو آشنا تسلیم و رضا سے زاہد کو مزہ آئے گا کیا اس کی جفا سے پاتی ہے نظر ذوق نظر میری ندا سے پاتا ہے جگر زخم جگر میری نوا سے او بے خبر او بد گمرندوں کی وفا سے دیوانہ اگر پھرتا ہوں میں تیری بلا سے پرور دے کو بھی اس راہ جفا سے اختر تجھے مانوس بنانا ہے دعا سے پرور دے کو بھی اس راہ جفا سے اختر تجھے مانوس بنانا ہے دعا سے مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی امین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں ہمارے پالنے والے ربا ہم نے گناہ کر کے اپنے نفس سے بہت ظلم کر لیا سب سے بڑا گناہ یہ کیا شیخ سے بے وفائی کی یعنی مطلب عمل میں بے وفائی کی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے موجودہ شیخ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سارے عالم میں در بدر پھر رہے ہیں نہ صحت کی فکر نہ بڑھاپے کی فکر نہ درد کی فکر ہر وقت بیان ہی بیان بیان ہی بیان درد دل سے رو رو کے بیان فرما رہے ہیں جان آدھی کر دی ہے نہ دوائیوں کی فکر اور یہی فکر ہے کہ میں اور میرے سب دوست میں حضرت والا رحمۃ اللہ کی نسبت منتقل ہو جائے فیض یا صحبت یافتہ تو بہت سارے لاکھوں ہوئے اور فیض یافتہ کم ہوئے غصہ ابھی تک نہیں گیا بیوی سے پٹھائی غصہ ابھی تک چل رہا ہے باپ کی بدتمیزی ابھی تک بد نظری نہیں چھوٹی چار تصدیحات ہی پوری نہیں ہو رہی اس زمانہ ہو گیا اے اللہ بس آپ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ فرمائیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے مایوس بالکل نہیں ہے ہم رجوع کرتے ہیں آپ سے توبہ کرتے ہیں ہر گناہ سے الگ ہونے کا پکا ارادہ کرتے ہیں آپ دستے گیری فرمائیے اے خدا اے با بتاؤ با بفا رحم کن بھر رفتہ بھر جفا اے اللہ ہماری عمر سے رحم فرما دے جو غفلت میں لمحات گزر گئے معاف فرما دے الحمد جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب پہ حضرت رحمۃ اللہ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں اللہ نظریں کے صدقے حضرت میسا رحمۃ اللہ کی نظریں پڑی ہوئی ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ دامد القات عالیہ نظریں پڑ رہی ہیں ان نظروں کے صدقے اللہ ہمیں جاہل سے عالم بنا دے جانور سے انسان بنا دے اللہ فاسق سے مومن بنا دے اللہ انسان سے مسلمان بنا کے اللہ والا بنا کر جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی فتح انتہا تک پہنچا دی اخلاق بالکل تباہ ہیں فضل فرما دیجیے غصے کو پینے والا بنا معاف فرما فرما دیجیے ہمیں احسان کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ ہماری صبح شدہ عمر پر رحم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو آگ لگانے کی توفیق عطا فرما ہمت مردانہ عطا فرما حسرتوں کا خون پینے کی توفیق عطا فرما تمناؤں کا خون کرنے کی توفیق عطا فرما حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ دنیا ناراض ہو تو ہو پر آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہر سانس آپ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں ہماری ماں بہن بیٹیاں جو آئی ہیں جو نہیں آ سکیں سب کو جج فرما کے اللہ والی بنا دے رابعہ بصریہ بنا دے شرعی پردہ پہ استقامت دے دے مشہور کا حق ادا کرنے والا بنا دے زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے ایسی زبان چلتی ہے جیسے کچھ ہوش ہے اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے خوب غیبتیں ہوتی ہیں خوب مذاق اڑائے جاتے ہیں خوب شوہر کی شکایتیں برائیاں سب سے کرتی پھرتی ہیں اے اللہ فضل فرما دی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دی ہم سب کو اے اللہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا باہم دیاں بیوی کو ماں باپ بہن بھائیوں کو آپس میں باہم شیر و شکر فرما دیجیے دلوں کو جوڑ دیجیے آپس میں اللہ دلوں سے بوجھ اور کینہ نکال دے اپنے پیارے شیخ موجودہ شیخ کی قدر کی توفیق عطا فرما دے جو دونوں مشاعر چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ہمارے شیخ کا ربہ بڑھا دے سردار زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دے حضرت خانہ کا رتبہ بڑھا دے غور سے زمانہ میرے حضرت خانہ کو بنا دے کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دے اے اللہ تعالیٰ کو کروڑوں جوانی عطا فرما دیجیے کروڑوں صحت اور طاقت کے خزانے لٹا دیجیے اللہ تعالیٰ اور حضرت والا کی آب واری کو پھیلانے کے لیے مجھے میری اولاد کو میرے گھر والوں کو ہمارے حاضرین غائبین سب دوستوں کو قبول فرما لیے قیامت ہمیں ضروریات کو قبول فرما لے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے رسک کا غیر انتظام فرما دیا چوبیس گھنٹے کے لیے ایسے ہمارے مشائق کو آپ نے قبول فرمایا ہم اس فقیر کو خصوصاً اور ہم سب کو یا اللہ دینی خدمت کے لیے حضرت والا کی آوازاریوں کو پھیلانے کے لیے قبول کروا لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی حرمتی مدیثی صلی اللہ علیہ